ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے